اللہ خیر و جزا محترم حضرات اب آپ کے سامنے اس شخصیت شخصیت کا کو پیش کیا جا رہا ہے حضرت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی اللہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے آپ دار الدیش اور جامعہ سفیہ بنارس میں تعلیم پانے کے بعد وزیر دارالعلوم میں حاصل کیے ہیں اور اس وقت آپ جو ہے محبوب نگر ضلع گجوار میں دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے اعتبار کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے میں حاضرین اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اطمینان سے مولانا کا حساب سماعت فرمائیں اور اہتمام یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے موبائل وغیرہ آف کر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 لیا اور کو پھر سے دوہرا شیخ الاسلام نے فرمایا دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات کو جو کوئی سمجھ لے اس نے سمجھو پورا تین سمجھ لیا اور جو شخص ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل پیرا ہو گیا سمجھو کہ وہ پورے تین پر عمل پیرا ہو گیا وہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات کون سے ہیں پہلا سوال ہے من تعبد دوسرا سوال ہے وہ کئی پتا اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں عبادت کس کی اور عبادت کیسی پہلا سوال ہے عبادت کس کی تعبد آپ کس کی عبادت کریں گے اور دوسرا سوال ہے وہ کئی کام آپ عبادت کیسے کریں گے تو مختصر لفظوں میں سوال کو یوں بنا لیں کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسی ظاہر ہے کہ پہلے سوال کا جواب یہی ہوگا کی عبادت صرف اللہ یہ پہلے مختصر سے سوال کا جواب عبادت کس کی جواب عبادت صرف اللہ کی پہلے آئیے ہم اس پوائنٹ کے اوپر بحث کر لیتے ہیں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ شرک ایسی خطرناک شے ہے جو سارے اچھے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتی اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرق کے بارے میں شرک اتنی خطرناک شے ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لئن اشرکت محال اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضرور بے ضرور اکارت ہو جائیں گے رائے نہ جائیں گے اسی کو ہم توحید کہتے ہیں اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا کہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی مستحق عبادت نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ ایک عجیب بات بتاتا ہوں باتوں میں اور چار باتوں میں قرآن حکیم میں عجیب مناسبتیں ہیں ایک جگہ فرمایا الحمد للہ رب العالمین ایک جگہ فرمایا مما ارسلنا الا رحمتا للعالمین ایک جگہ فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین ایک جگہ فرمایا مبارکم بہدلین للعالمین الحمدللہ رب العالمین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی رب رب العالمین العالمین ہے ہے اور چونکہ وہ لہذا تمام عبادات اور تمام تعریفات کا مستحق وہی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی یہ الحمدللہ رب العالمین سے معلوم ہوا اور رحمت ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جیسے میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ایسے ہی میرے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں ہے اسی طرح بکرمین یہ میرا قرآن عالمین کے لیے ذکر ہے اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب لائق اتباع نہیں ہے لائق عمل نہیں ہے تو الحمد للہ للعالمین مبارک و للعالمین اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی بات قابل قبول نہیں لائق اتباع نہیں لائق تسلیم نہیں ایسے ہی خانہ کعبہ کا درجہ اور کسی جگہ کو نہیں دیا جا سکتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ من تعبد کا جواب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ جی چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر روایت اس طرح ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد بأول منك أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه البخاری کی کتاب العلم حضرت امام بخاری اس سے پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوئی وہ کون خوش قسمت ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم تھا اے ابو ہریرا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے کیونکہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری ہرس دیکھی ہے تم حدیث کو تلاش کرتے ہو حدیث کو جمع کرتے ہو حدیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہو حرص عالم حدیث جو تمہاری ہے وہ دیکھ کر کے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا اور دیکھو تم سے پہلے یہ سوال کسی نے نہیں کیا تھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور وہ خوش نصیب کون ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اسعد الناس بھی شفاعتی یوم القیامت قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق اور وہ خوش نصیب جو میری شفاعت کے دائرے میں آئے گا وہ ہوگا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو کیسے خالصم من اپنے دل سے کہا ہو خالص خالص یعنی لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نہ تو اس نے کلمہ پڑھا ہو اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے اندر کوئی آمیزش نہ کی ہو یہ کلمہ اس نے خالص رکھا دل سے خالص طور پر کہنے کے بعد اس کلمے کو اس نے خالص رکھا ہو اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ کی ہو تو ایسا آدمی قیامت کے دن بڑا خوش نصیب ہوگا اور وہ میری سفارش کے دائرے میں آئے گا تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور انسان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی طرح شرک میں مبتلا کر دے جب اللہ نے اسے درگاہ کیا تو جانتے ہیں رب کے حضور اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کیا میرے رب تو نے تو مجھے گمراہ کر ہی دیا اب میں اکیلا جہنم کے اندر نہیں آؤں گا بلکہ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين میں آدم کی اولاد کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو میں تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شکر گزاری توحید ہے اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری اللہ کا سب سے بڑا شکر توحید کو تسلیم کرنا ہے موحد بننا ہے اسی وجہ سے بعض مفسرین نے ولا تجد اکثرهم شاکرین کی تفسیر کی ہے ولا تجد اکثرهم موحدین میں اکثر کو موحد نہیں رہنے دوں گا اور یہ تفسیر صحیح ہے اس لیے کہ سورہ سبا کے اندر ایک آیت سے اس کی تفصیل ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا ابلیس نے اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا ہے یہاں دیکھیے میں نے زن کا ترجمہ دعویٰ کیا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ جب شیطان یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں آؤں گا بلکہ اکثریت کو اپنے ساتھ لے کر کے آؤں گا اکثریت کو میں مشرق بنا دوں گا اس وقت اس کا گمان تھا لیکن اس نے محنت کی کوشش کی اور اکثریت اس کے پیچھے چل پڑی فقط اکثریت انسانیت کی شیطان کے پیچھے چل پڑی اللہ فریقم من المؤمنین سوائے مومنین کے ایک گروہ دیکھیے یہاں ایمان کو مقابلے میں لایا گیا اس کا مطلب ایمان کے مقابلے میں یعنی میں یعنی سب کو شرک میں مبتلا کر دوں گا توحید کو ماننے والے بہت ہی مختصر رہ جائیں گے اور اس نے اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا اور اس کا جو گمان تھا وہ گمان بالکل صحیح ہو گیا اور جب کوششیں کر کے تھک جاتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو اب دوسری کوشش چالو کرتا ہے دوسرا میتھڈ اپلائی کرتا ہے کہ یہ بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہوا تو اب اس کے بعد اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدات میں مبتلا کر بدات میں مبتلا کر دے اور بھوٹان بڑی خطرناک شہر ہے شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام بخاری کتاب لے کے سامنے لائے گی بھائی اس طرح حدثنا عاصم قال قلت لانس رضی اللہ تعالی عنہ احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ قال نعم ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او عام محدثا رواه البخاري في كتاب الاعتصام یہ روایت کتاب الاعتصام بخاری میں ایسے ہی حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو حرام قرار دیا ہے کیا مدینہ کو بھی حرام قرار دیا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تو حضرت انس نے فرمایا ہاں، اللہ نے خانہ کعبہ کو محترم قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے کہاں سے کہاں تک میرا خیال ہے کہ مفسرین نے مقام عیر سے لے کر مقام سور کی تفصیل کی ہے تشریح کی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور ایر سے لے کر کے تک یہ پورا ایریا یہ محرم حرام کر دیا گیا لال یہ ایریا اتنا محترم ہے کہ یہاں کی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی یہاں کے درخت نہیں کاٹے جا سکتے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا اگر اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعتی کی سزا کیا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین تو ایسے آدمی کے اوپر جس نے بدعت کی ایجاد کی بدعت نکالی اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ مجھے انس کے بیٹے موسا نے یہ خبر دی کہ یہ بھی بات آپ نے کہی تھی او سن جس نے کسی کو پناہ دی وہ بھی بڑا کو پناہ دینے والا بھی بدات ایجاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لانت ملائکہ کی لانت فرشتوں کی لانت بتائیے بڑی بدنسیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو تمام انسانوں کی ہو پناہ دینے والا بھی ان تمام باتوں کا مستحق ہے اور جو ایجاد کرنے والا ہے وہ تو ان تمام چیزوں کا مستحق ہے لا الہ الا اللہ جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے دائرے میں آ جائے گا اب ایک بات بتائیے سورج قریب آ جائے گا لوگ اپنے اپنے کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گرمی انتہائی شدید ہوگی میدان محشر پورا گیس چیمبر بنا ہوا ہوگا ایسے میں آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوگی بتاؤ گرمی لگتی ہے تو آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے سے پانی اور مقدمہ ایک دو روز کا تو ہے نہیں ہزاروں سال پر محیط ہے مقدمے کا وہ دن پانی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے پرشن کی بجھا دے ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دے ہاں ایسا ہے ایک پانی کن لوگوں کو ملے گا اور کن لوگوں کو وہ پانی نہیں ملے گا حدیث ملا وان سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فاتكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يغم ابدا لا يردن علي اقوام اعرفهم يعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني بے شمار جام رکھے ہوئے ہوں گے اس ہاؤس کے اوپر مم مر علیہ شریبا جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا ومن شریبا لم یزما ابدن اور جو وہ جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی لم یزما ابدن اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی میں پلاتا رہوں گا اچانک میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ میں انہیں پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا فرشتے حائل ہو جائیں گے اور انہیں مار مار کر کے حوضے سے بھگائیں گے تو میں کہوں گا ارے انہیں آنے دو میں انہیں پہچانتا ہوں یہ میرے امت ہی ہے منی یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو تو جواب دیا جائے گا دوسوا تک یہ فرشتوں کا قول ہے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں تدری آپ نہیں جانتے ہیں کہ ما کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی یہودیوں نے آپ کے بعد کتنی بدعتیں ایجاد کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول تو یہ سن کر کہ یہ بدعتی ہے میں بولوں گا سہتن سہتن لمن نجربانی ارے ہٹاؤ ان کو دور بھگاؤ ان کو اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتیں لی اب بتائیے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جان نہ پا سکے وہ آپ کی سفارش کے دائرے میں کیا آئے گا کیا معلوم ہوا لا الہ الا اللہ جس نے خالص من قلبی پڑھا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور جو بداتی ہوگا مشرک ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے حوض کوثر سے جاپ دیا جائے اور اس کی تشنے کی بچھائی جائے بدعت کی بات آئی گئی ہے جی چاہتا کہ دو حدیثیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک حضرت عائشہ دو حضرت عائشہ سے اور دونوں روایت مسلم کتاب اللہ کی روایت اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم فی کتاب اللہ یہ روایت کتاب اللہ سے ایسے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں ہمارے اس معاملے سے اشارہ دین کی طرف ہے لہذا یہ سوال کرنا کہ سائیکل پہلے نہیں تھی لوگ اب سائیکل پر چل رہے ہیں ایک حماقت میں سوال ہے جی فی امرنا ما لیس منہ فہو رد جو دین میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا فہو رد وہ چیز وہ امر بدعت ہے ایک بات میں معلوم ہے اور فہو رد کو اگر من کی طرف لوٹایا جائے تو وہ آدمی خود مردود ہے اس کا عمل مردود اور وہ آدمی خود مردود اور مردود کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہٹا دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھگا دیا ہوا تو اس کا عمل بھی مردود ہے اور آدمی خود مردود ہے اس لیے کہ ہوا کا مرجہ دونوں کو بنایا جا سکتا ہے عمل کو بھی اور بلت بھی میت کا چہلو تو نہیں کیا تھا کیا آدمی نہیں کی تھی اب ساری چیزیں آ گئی اس حدیث کے دائرے میں اور الحمدللہ ان دونوں حدیثوں نے مل کے پوری بدا کی جڑ ہی اکھاڑ دی تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ اس کو بدات میں مبتلا کر دے اور بدات شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے یہ تو رہا من تعبد کا جواب عبادت کس کی جواب عبادت صرف اللہ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف وہ کئی پتا پہلے سوال کیا تھا عبادت کس کی جواب تھا عبادت صرف اللہ دوسرا سوال وہ کئی فتح عبادت کیسی جواب عبادت محمد جیسے بڑے سے بڑا عمل ہو اور اس عمل کا طریقہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے قبول نہیں ہے عبادت کس کی عبادت صرف اللہ کی عبادت کیسی عبادت محمد جیسی کوئی بھی عمل ہو بڑا یا چھوٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مر ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ قوانین بھیجے کتابوں کی شکل میں صحیحوں کی شکل میں اور ان قوانین کا ایکسپلینیشن کرنے کے لیے رسول کو ذمہ داری دے دی کہ ان قوانین کی تشریح آپ کریں گے ان باتوں کی وضاحت آپ کریں گے لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اپنے قوانین کا ایکسپلینیشن کر ہے کہیں اگر معمولی سی چوک ہونے لگے تو بذریعے فرشتہ اس غلطی کی تفصیل کرا دی جاتی ہے یا روک دیا جاتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے کام مت کیجیے یا یعنی یہاں غلطی ہو گئی تصحیح کر لیجیے ایک سوال آپ کریں گے عبادت صرف محمد اللہ تبارک و تعالی ہی کی یہ تو معلوم ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی ہو اور محمد جیسی ہو اور کسی کے جیسی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا ہے کسی امام جیسی کیوں نہیں ہو سکتی کسی پیر جیسی کیوں نہیں ہو سکتی یہ سوال پیدا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے امام مالک کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے امام شافعی کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے صرف محمد جیسی کیوں ہونی چاہیے اس کی وجہ اس کی وجہ بتا دی گئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ دوسری شخصیت لائق اتباع کیوں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائق اتباع کیوں ہے اس کی وجہ ہی صاحب کریمہ میں بتائی گئی ہے کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ترجمہ دیکھیں جو کچھ یہ بولتے ہیں ماں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ماں کا استعمال عموم کے لیے ہوتا ہے جو چیز بھی مما ہوا ہوا ان اللہ ایک مطلب یہ ہے اور اگر ماں کو نافیہ مان لے اور ان کے ذریعے اس کا اسپیسنا مان لے تب بھی صحیح ہے یعنی آپ جو بھی بولتے ہیں وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ آپ کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہے یا جو بھی وہی کے طریقے ہیں آپ ہر بات وہی کے ذریعے بولتے ہیں اس آیت کریمہ میں ایک لفظ قابل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ان ان جانتے کس لیے آتا ہے ان عین اور نون عربی میں ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے شاہ میت عامل ایک کتاب ہے عربی کی اس میں بتایا گیا کہ ان جو کہ پری پوزیشن ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ ان تجاوز ان تجاوز کے لیے بہت دلچسپ لفظ ہے یہ ان تجاوز کے لیے اور مثال میں کیا دیا گیا رمیت السحم عن القوس میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا یہ کمان تیر اب میں نے کہا رمیت السہما انل قوس میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا ظاہر تیر جب کمان سے جدا ہوا تو کافی دور جا کر گرا ہے اب اس تیر کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا کوئی تعلق نہیں رہ گیا کمان سے بلکہ کمان سے تیر بہت دور ہے کمان کا تعلق اب سے نہیں رہ گیا ایسے ہی یہاں دیکھیے وما نبی کا جو نطق ہوتا ہے جو بات ہوتی ہے آپ جو بولتے ہیں آپ کی خواہش نفس بہت دور ہوتی ہے اس سے جیسے تیر کا تعلق کمان سے نہیں رہ گیا ہے ایسے ہی آپ کے خواہش نفس کی آمیزش آپ کی بات میں نہیں ہوتی ہے جی اسی وجہ سے آپ کی ہر بات لائی کے اتباع ہے اور یہ بات اور کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی کہ اس کے کسی بات کے اندر خواہش کی آمیزش نہ ہو آدمی بولتا ہے تو کسی نہ کسی زاویے سے اس کی بات میں اس کے خیالات کی آمیزش ہو جاتی ہے اس کے خواہشات کی آمیزش ہو جاتی ہے اس کے عقائد کی آمیزش ہو جاتی ہے لیکن میرا نبی کیسا ہے عزم کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ہوا سے نقط کافی دور ہے نقط کہیں ہے ہوا کہیں ہے میرے نبی کی خواہش ہے نفس اس کے نقط کے اندر ملی ہوئی نہیں ہے ذرا برابر آمیزش نہیں ہے ہوا کی آپ کے کے کے اندر اندر ان ان کا مفاد معلوم ہوا وما ينطق عن الهوى هو الا ایک آیت کریمہ پر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فمن فلا خوف ولا اے آدم اور اے آدم کی بیوی دونوں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جنت دی تھی وداؤٹ اینی کنڈیشن بغیر کسی شرط کے لیکن اب دنیا میں جا رہے ہو نا غلطی کر لی اب جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہو دنیا میں جا رہے ہو اب جنت دوں گا تو ود کنڈیشن دوں گا اس میں میں میں کئی باتیں قابل ہو رہا قرآن حکیم تو تو تو سمندر سمندر ہے ہے جناب کائنات کوئی کتاب کتاب نہیں کبھی کبھی پڑھتا ہوں ہوں تھوڑی دیر شکتر رہ جاتا یہ کیا اللہ میرے پر میں صحیح رہا تھا کہ صاف آنچے دردی مزمرس کی کتابیں نہیں چیزیں دی کر دل میں یہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے بہرحال تو فَإِمَّا شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس آئے ہدایت میری طرف سے فمن طب ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اتباع کرنے والے غمگین نہیں ہوں گے ایک بات تو صاف یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت میں بھیجوں گا منی میری طرف سے ہدایت آئے گی منی اور میری طرف سے ہدایت آئے گی منی کا ترجمہ یہ آپ دیکھ لو منی میری طرف سے ہدایت تمہاری طرف آئے گی اس کا مطلب ہدایت اوپر سے آتی ہے امام ابو حنیفہ کی باتیں ہدایت نہیں ہے اوپر سے جو چیز آ رہی ہے وہ ہدایت ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی اصول بناتا ہے کوئی ضابطہ بناتا ہے وہ ہدایت نہیں ہے ہدایت اوپر سے آتی ہے منی کا لفظ بتا رہا ہے فیما منی ہوتن میری طرف سے ہدایت آئے گی اچھا ایک بات اور بھی ہے ہدایت میں سمندر کے اوپر نازل کروں گا نہیں ہدایت کسی پہاڑ کے اوپر بھیج دوں گا نہیں تو کتاب اٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیتا ہدایت سمندروں کے اوپر ڈال دیتا لیکن پہاڑ اور ساری چیزوں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ امانت نہیں لے سکتے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اپنی طرف سے بھیجی اور ہدایت کسی پہاڑ پر نازل نہیں کی سمندر پر نازل نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے ہدایت کا پیغمبر بھی منتخب کیا اور اسی پیغمبر کو دیا یہ لے جا تو بتائے گا کہ اس ہدایت کا مطلب کیا ہے ہدایت کی شکل میں یہ جو قوانین ہیں ان قوانین کا یہ مطلب ہے گویا ہدایت بھی میں بھیجوں گا اور ہدایت کو بیان کرنے والا شخص بھی میں ہی منتخب کروں گا جی ہدایت اس کی طرف سے اور ہدایت کو بیان کرنے والا وہ بھی اللہ کی طرف سے کہاں رہے گی تکلیف کہاں رہے گی پیر کی ضرورت کہاں رہے گی شیخ کی ضرورت کہاں رہے گی مرشد کی ضرورت کہاں رہے گی امام کی ضرورت اور یہ ساری چیزیں دل کو تسلی دینے والی نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے ہے آدمی اگر یہ تصور کرتا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا تو میری نجات ہو جائے گی ڈوب جائے گا ایک لطیفہ یاد ہے ایک اور بھی تقریر کر رہے تھے کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا خواب کو دیکھ میں خواب دیکھا اب آواز خواب سمجھنے کے لیے خواب جاننے کے لیے بڑی مستعدی کے ساتھ بیٹھ گئی اور کان لگا دیا خواب کی طرف سننے کے لیے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دریا ہے اور اس پار جانے کے لیے اس طرف چار کشتیاں ایک کشتی سے آواز آتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے ہو وہ اس کشتی میں ہمبلی دوڑ پڑے اور سارے کشتی میں بھر گئے دوسری کشتی سے آواز آتی ہے جتنے مالکی ہیں سب اس کشتی میں آ جائیں دوسری کشتی میں سارے مالکی بھر گئے تیسری کشتی سے آواز آتی ہے جتنے شافعی ہیں وہ سب اس کشتی میں آ جائیں تیسری کشتی میں سارے شافعی بھر گئے چوتھی کشتی سے آواز آتی ہے جتنے بھی حنفی ہیں سب اس کشتی میں آ جائے سارے حنفی اس میں بھر گئے اتنے نے ایک حدیث بیٹھا ہوا تقریر سننا کھڑا ہوا کام مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب آپ یہ سب دیکھ رہے تھے میں بھی وہی موجود تھا تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے جی، کیا دیکھا تو بھی موجود تھا کہا کہ حضرت سارے لوگ تو بھر گئے اس میں میں پہلی کشتی کی طرف گیا کشتی میں جو لوگ بھرے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ ملاح کون ہے کہا کہ امام احمد میں قریب گیا کہا کہ حضرت اس کشتی میں تو سب حنبلی بھرے ہوئے لیکن میں تو محمدی ہوں اہل حدیث میں کیا کروں تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا میں اس کشتی سے نکل آیا پھر میں دوسری کشتی والوں کے پاس گیا کہا کہ یہ ملا کون ہے امام مالک میں حضرت امام مالک کے پاس گیا کہا کہ حضرت اس میں تو سب مالک ہی بنے ہوئے میں محمدی ہوں میں کیا کروں انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی میں چھپ کے سب کشی سے اتر آیا پھر میں اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ سے بھی ملا اور امام شافی سے ملا انہوں نے بھی میرے کان میں ایک بات کہی مولوی صاحب جانتے ہیں ان چاروں نے میرے کان میں کیا بات کہی تھی کہی یہ تھی کہ تو ان چاروں کشتیوں میں سے کسی میں مت بیٹھنا ہم ان بدماشوں کو ڈبونے لے جا رہے ہیں ابھی ایک محمدی جہاز آنے والا ہے وہ جہاز میں بیٹھ جانا وہ جہاز کو دریا کے پاس تو فیم ما کی انکم منی ہدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور ہدایت کسی پہاڑ پر اور ہدایت کسی سمندر پر نہیں نازل کی جائے گی بلکہ اللہ اس ہدایت کے پیغمبر کو بھی منتخب کرے گا وہ ہدایت لوگوں کو بتائے گا پیغمبر بھی اسی کی طرف سے اور ہدایت بھی اسی کی کی طرف سے بھی ضرورت نہیں مرشدوں کی بھی ضرورت نہیں اماموں کی بھی ضرورت نہیں شعیوں کی ضرورت نہیں اس بات کو ایک اور سے کر دیا جائے لام زیر لمن بیکاز آف اس کی وجہ سے سبب یہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے کوئی حجت نہ رہ جائے حجت بادر رسول کا جو جملہ ہے جو ترکیب ہے قابل غور ہے تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں نکیرا تحت نفی ہے اللہ یقون للہ الناس للناس على الله حجۃ بعد الرسل یہاں لی اللہ لا لا نبی ہے اور حجت النکرہ ہے اور جب نقر تحتن نفی آتا ہے تو عموم کو فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے بعد کوئی کوئی حجت حجت حجت نہیں نہیں ہوتا بعد رسول رسولوں کے رہتا اس لیے کہ تحتن نفی ہے لہذا یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ رسول کے بعد کسی مرشد کی ضرورت نہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں کسی شہر کی ضرورت نہیں ساتھ ساتھ کسی امام کی ضرورت نہیں اور ایک بات یاد رکھیے کہ رسول کو اللہ تبارک مطالعہ اتھارٹی بنا کے بھیجتا ہے کتاب دیتا ہے اور اتھارٹی بنا کر کے بھیجتا ہے اس کا چلنا دلیل اس کا ٹھہرنا دلیل اس کا سونا دلیل اس کا مسکرانا دلیل اس کا خاموش رہنا دلیل اس کا بیٹھ جانا دلیل اس کا اٹھنا دلیل یعنی یہ سمجھو کہ رسول جب چلتا ہے تو قانون چلتا ہے اور رسول رک جاتا ہے تو قانون رک جاتا ہے یہ رسول کے اصل میں تقلید کی جو برائی ہے امت میں آئی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام رسالت کو ہی نہیں کہ مقام رسالت کیا ہے رسول کو اللہ کتنی بڑی اتھارٹی دے کے بھیجتا ہے پہلے مقام رسالت کو سمجھ لیا جائے اللہ اکبر ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اور اس سے ایک عجیب استدلال کر رہا ہوں شاید پسند آئے پہلے حدیث سنا دوں وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني اتي فجعل يحكم من الطعام فاخذت فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذبك شيطان رواه البخاري في كتاب بديع الخلق امام البخاري حديث پاک کتاب بديع الخلق کے اندر میں حضرت ابو ہریرہ سے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں زکات میں آئے ہوئے غلے کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا کہ یہ زکات میں آیا ہوا جو غلہ ہے اس کی نگرانی پر رات کو وہ چور لے کر نہ چلا جائے میں نگرانی کر رہا تھا میں نے دیکھا فاتانی آتی ایک آنے والا آیا فجال یحسو من الطعام لب بھر بھر کر کے غلے کو اپنی تھیلی میں ڈالنے لگا دوڑ کر کے فاخذتہ میں نے اس کو پکڑا فقلت میں نے کہا بیٹا چوری کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس غلے پر نگرہ مقرر کیا آپ لے چلتا ہوں میں تیرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا فعل لگا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں جوڑنے لگا کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں کثیر العیال ہوں بچے بھوکے تھے بچوں کی بھوک نے مجھے چوری پر مجبور کیا چھوڑ دیا دوسرے دن بھی دیکھا گیا کوئی حرکت کر رہا ہے پکڑ لیا تیسرے دن بھی وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا حضرت نے فرمایا آج تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں اس لیے کہ یہ تیسری مرتبہ تو چوری کرنے کے لیے دو مرتبہ وعدہ کر چکا ہے اچھا ایک بات بتاؤں اگر میں دین کی ایک بات بتا دوں بڑی اچھی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جاؤ گے دین کی بات تو چور تو بتائے گا خواتین بتانا کافی بتا تاکہ جی۔ جب تو شام کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر حضرت فائدہ تاکہ دو فائدے لَن يزال عليك من اللہ حافظ اللہ کی طرف سے تیرے لیے حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا پہلا فائدہ برابر رہے گا کنٹینیو رہے گا اور دوسرا فائدہ ولا یا غروب کا شیوان تصبح صبح تک تیرے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا چھوڑ دیا چھوڑ دیا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سارا واقعہ پہلے سے سے بیان کرتے تھے اللہ کا رسول آج آج آج آج آیا آیا تھا تھا اور میں میں نے اس وجہ چھوڑ دیا آپ کے پاس اسے لانے والا حالانکہ وہ جھوٹا ہے وہ انسان نہیں ہے وہ شیطان ہے دیکھیے آپ چوری بھی کرتا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چور بھی دین کی بات بتا رہا ہو دین کے نام پہ بتا رہا ہو تو کم سے کم سن لینا چاہیے کہتے ہیں وہاں بھی ہے اس کی بات سننے کے لیے اگر یہ حدیث پڑھے ہوتا مولوی تو کبھی یہ نہیں کہتا وہاں بھی ہے اس کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ یہاں حضرت ابو ہریرہ صحابی ہو کر چور کی بات سن رہے ہیں ایک فاسق کی بات سن رہے ہیں وہابی کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ چوتھی بات کیا معلوم ہوئی کہ کوئی بھی بات کوئی کہے دین کے نام پہ تو اس کو پہلے کریکٹ کر لو اور کریکشن کہاں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں ہوگا رسول زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن کرا لو نہیں ہے تو حدیث صرف کریکشن کی جگہ ہے وہاں جا کر کے کریکشن کرا لو دیکھو ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے سن سن کر کر کے کے کے دین نام اس آدمی نے بات تسلیم نہیں کیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن نہیں کرا لیا یہ حدیث بتا رہی ہے کوئی چور اگر دین کے نام پہ کوئی بات کہے کوئی پیر دین کے نام پہ کوئی بات کہے کوئی شیخ دین کے نام پہ کوئی بات کہے کوئی بڑے سے بڑا امام دین کے نام پہ کوئی بات کہے جب تک کا کنیکشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے نہ ہو جائے تب تک وہ بات لائق عمل نہیں ہے لائق تسلیم نہیں ہے یہ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی اور پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر شیطان کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساد کر دے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے یہ ہے رسول اللہ یہ ہم ہمیشہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بات پر سواد کرتے شیطان نے جو بات کہی ہے صحیح ہے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے یہ ہے مقام انسان یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاح اور ہدایت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر محبوب کر دیا ہے جی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی پڑے گی اور کسی کو اگر فلاح چاہیے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں فلاح جانتے ہیں کسے بولتے فلاح کامیابی ہم کیا اسے بولتے ہیں سکسیس نا سکسیس کامیابی لیکن کامیابی سے آپ نے کیا سمجھا فلاح کا مطلب صرف کامیابی نہیں ہے حقیقی کامیابی مراد ہے فلاح کا مطلب حقیقی کامیابی حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں جو مل کر ختم نہ ہو وہ حقیقی کامیابی اللہ دنیا کے اندر ایسی کوئی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو جوانی ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے بچپنا ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے انجینئر ہوتا ہے آدمی مرنے کے بعد انجینئرنگ لے کر جاتا ہے کیا رکھ کر کے چلا جاتا ہے دولت کماتا ہے مالدار بن جاتا ہے بظاہر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کیا دولت لے کر کے جاتا ہے جو بھی کامیابی دنیا میں ملتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے اور فلاح کہتے ہیں وہ کامیابی جو مل کر کبھی ختم نہ ہو اللہ فرماتا ہے اگر یہ فلاح چاہیے فلاح چاہیے اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کریم اللہ الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويلونهم جسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الله ایک بڑا پیارا استقبال کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی ضرورت نہیں ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے در حقیقت وہ پورے قرآن کے ممکن ہیں اس لیے کہ جو ایک آیت کا انکار کرے پورے قرآن کا ممکن ہو جاتا ہے اب اس آیت کریمہ پر ذرا ایک اور کی نظر ڈال لیتے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصیفتیں بیان کی گئی دل لیتے اللہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس کی الرسول النبی الامی تین سمت ہوئی جو رسول ہے رسول کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو نبی ضروری نہیں کہ صاحب کتاب ہو تو رسول ہیں آپ نبی ہیں امی امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا <laughs> مولوی نے تقریر کرتے ہوئے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا اسٹیج سے اتار کر سامعین نے جو پیتا ہے تو زندگی بھر میرا خیال ہے امی کا مطلب جاہل نہیں کیا ہوگا امی کا مطلب جاہل ہوتا امی کا مطلب الذی لا یقرأ ولا یكتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی امی کسے بولتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو امی بولتے ہیں جی اور ایسا امی جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو نہ لکھنا جانتا ہو اللہ اکبر ایسے قوانین دنیا کو دیے ہیں کہ آج تک وہ قانون کچھ جیسا قانون اس قانون کی نصیب نہیں لے جا سکتے تو اللہ دین جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس کی رسول النبی الامی اور یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل آپ کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے پانچ صفت ہے یا مرہم بالمعروف امر بالمعروف کرتے ہیں وینہاو عن المنکر منکر سے روکتے ہیں ویحل لهم الطیبات اچھی باتوں کو حلال قرار دیتے ہیں ولحرم علیہم الخبائث اور گندی باتوں کو گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ویزو عنہم مصرہم اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹاتے ہیں ان بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں دور کرتے ہیں جو ان کے گلوں میں پڑی ہوئی ہے اچھا۔ جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں پہلی بار اچھا۔ نور انزل ما اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس کا مطلب ہے اتباع رسول الگ ہے اتباع نور کے اتباع قرآن الگ ہے اور اتباع رسول الگ ہے اور اتباع رسول کو اتباع قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا ورنہ اس آیت کریمہ کو مطلب ہی نہیں بنتا ہے اس لیے کہ اتباع رسول کہا گیا اس کے بعد اتباع نور کہا گیا اور نور سے مراد تو سائر قرآن منزلہ ماں کی قید بتا رہی ہے تو جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی اتباع در حقیقت اسی آیت کریمہ کی شرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کیا فرمایا آپ نے حدیث بلا جاؤ وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب العلم یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم کتاب العلم کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث ایسی مستدرک میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کیا اللہ کی کتاب اور میری سنت اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ پر نہ آ جائے معلوم ہوا کہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے چھوڑی ہے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت وہی بات آیت کریمہ بھی کہی گئی ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اتباع رسول ہو اور اتباع نور ہو اور عجیب بات ہے کہ اتباع مقدم کیا گیا ہے اتباع نور پر یہاں حکمت یہ بدلانی مقصود ہے کہ اتباع رسول کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو پہلے یہ بات ذہن نشین کرو کہ اتباع رسول کرنی پڑے اس وجہ سے اتباع رسول پہلے نہیں تو اتباع نور پہلے ہو جی اتباع اس میں جو قرآن حکیم جب کسی چیز کو مقدم ذکر کرتا ہے تو کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے یہاں اللہ رسول کہا گیا اور نور اللہ قرآن میں کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رسول کے واسطے سے سمجھنا ہوگا اگر قرآن کو اپنے ذہنوں سے سمجھنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے فلاح نہیں پاؤ گے تم اچھا جو آدمی قرآن اور حدیث کی اتباع کر لے تو هم فلاح کی بشارت دی ہے ایسی کامیابی ملے گی جو مل کر کبھی ختم نہیں ہوگی یہ مطلب اس کا اچھا اس بات کو کہ اتباع قرآن کرنا پڑے گا اتباع رسول کے وسیلے سے اتباع رسول کے واسطے سے دلیل کیا ہے اس کو میں ایک اور ایسے مدلل کرتا ہوں اس بات کو میں ایک اور ایسے مدلل کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے حکمران وقت نے آرڈر دے دیا ہے حکم دے دیا ہے کہ کہیں بھی ہوں زندہ یا مردہ میرے سامنے لائے جائیں اور حضرت عیسیٰ کو احساس ہو گیا کہ میرے کچھ حوالین بھی حاکم وقت سے مل گئے ایک گھر میں سب چھپے بیٹھے کچھ حوالین ہیں اور آپ دیکھیں منظر دیکھیں فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد بان مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف سے کفر کا احساس کیا تو اس گھر میں بیٹھے ہوئے تمام حوالیوں سے یہ کہا من انصاری اللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے تو ہماری دین نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار دیکھیں غور کیجئے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے نحنو من انصاری اللہ میرے مددگار اللہ کے راستے میں کون لوگ ہیں انہیں کہنا چاہیے تھا نہنو انسارو کا ہم آپ کے مددگار ہیں اس راستے پر لیکن اسلوب بدل دیا ہماری دن نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں نقطہ یہ ملا کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے در حقیقت اللہ کی مدد کرتا ہے یہ ہے اسلوب کی تبدیلی کا ہے اس کے بعد دعا کرتے ہیں ہماری جیون میں بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں ربنا دعا بڑی جی ربنا آمنا بما انزلتا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا یعنی انجیل پر بما انزلتا کا مطلب انجیل جو اس وقت نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر اور غور کیجیے وقت تباہ اور ہم نے اتباع کی ہے رسول یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ علیہ السلام السلام ہے ایسے نہیں کہا کہ ہم نے رسول کی کی حضرت عیسیٰ انزلتا پر اگر ایمان کافی ہوتا تو اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انجیل پر ایمان لائے ہیں اور انجیل کو ہم آپ سے لیں گے ہم اپنی طرف سے انجیل نہیں سمجھیں گے لہذا آج کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن پر لائے اور ہم ہم سمجھیں گے پیر سے قرآن کو سمجھیں گے کسی شیخ سے ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی صوفی سے ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی مرشد سے چھوٹ بولتا ہے وہ غلط کرتا ہے وہ اس لیے کہ قرآن کو صرف اور صرف ابتدائی رسول کے واسطے سے سمجھا جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اگر ہم یہ کر لیں یعنی بیما انزلتا پر ایمان لے آئیں یعنی انجیل پر اور انجیل کو رسول کے واسطے سے لے لے ہم اتباع رسول کر لیں تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ دینا ظاہر ہے کہ جب آدمی قرآن پر ایمان لائے گا اور قرآن کو گا رسول کے واسطے سے تو اس کا نام شاہدین میں لکھا جائے گا اور اگر کوئی آدمی صرف چلتا پر ایمان لاتا ہے اور اسے رسول کے واسطے سے نہیں لیتا ہے تو خود بخود شرط ختم ہو گئی نا اسے شاہدین میں لکھا ہی نہیں جا سکتا تو بیما انزلتا کے بعد وقت بعد رسول کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے در حقیقت اس آیت کریمہ میں منکرین حدیث کا ایک زبردست طرف موجود ہے اور اس سے پہلے بھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں بھی منکرین حدیث کا ہے اس لیے کہ اتباع نور ضروری ہے اتباع رسول کی روشنی میں ورنہ خود بخود اگر آدمی قرآن حکیم سمجھنے لگے گا گمراہ ہو جائے گا تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاح ملنی چاہیے ایسی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو بشارت دی گئی کہ تم قرآن اور حدیث کی اتباع کرو ہم تمہیں فلاح کی بشارت دے دیں گے اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ہدایت ہے اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے اور ہر مسلمان دعا کرتا ہے سرات مستقیم کی ہمیں ہدایت دے ہمیشہ مانگتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ہدایت مانگ رہا ہے نا ایک بات بتا رہا ہوں ایک بات بتاتا ہوں ہدایت مانگ رہا ہے ہدایت کہاں ملے گی وہ بتا دیتا ہوں ہدایت کہاں ملے گی بتا دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے ہے تو ہدایت ہدایت مانگ رہا میں بتاتا ہوں کہ کہاں ملے گی اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الا هو یحیی فآمنوا بالله بالله ورسوله واتبعوه تهتدون اللہ یہاں بھی ایک کہا گیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صرف اور صرف رسول کی اتباع کرنی ہوگی اتباع رسول کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی یہاں بھی یہ جو تاکید کے ساتھ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہدایت تمہیں چاہیے تو رسول کی اتباع کر لو یہ نہیں کہا گیا کہ اتباع رسول کے علاوہ کہیں اور ہدایت مل سکتی ہے فلاح امام کی اطاعت کر لینا فلاح امام کی اتباع کر لینا فلاح امام کی تکلیف کر لینا تو تمہیں ہدایت مل جائے گی یہاں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ ہدایت کے لیے صرف اور صرف اتباع رسول ضروری ہے اور آج تک کو کر لینا ہے تو اتباع رسول کے واسطے سے لینا ہے ورنہ ایمان پر بھی نہیں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کی اتباع سے قرآن کو بھی لیا جائے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک کی اتھارٹی آپ کو نہیں ہے یعنی اپنے بھیجے ہوئے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنا پہنچایا اور یہ کہا کہ میرے قرآن کو کر لینا ہے تو میرے رسول کی اتباع سے کے واسطے سے ورنہ اپنی سمجھ سے اگر لوگ قرآن کو گمراہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح کرنے کے لیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں اس کے بعد ذرا آگے بڑھتا ہوں مقام کے لیے وان جابر دس منٹ اور پڑھا سکتا جی میں ایک بات بس سننے پر زیادہ لگا یہ سب ویسے تو اس طریقے چند باتیں ہمارے ساتھ جلدی جلدی بول دیں وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب وان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسخه من التوراه فقال يا رسول الله هذه نسخه من التوراه فسكت فجعل يقرا ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه سكنتك ساعتي ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربكم وبالإسلام دينكم ومحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لو وزالكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لبلغتم سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوة دين اتبعني رواه الدارمي یہ روایت دارمی شریف میں ایسی موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چپ ہو یہ پڑھنے لگے جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو متغیر ہوتا جا رہا ہے حضرت ابو بکر نے کہا کیا کر رہے ہو رونے والی تیرے اوپر روئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا حضرت عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا گھبرا اور کہا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں یعنی جس سے رسول ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول کا جملہ بتایا اس کے بعد کہنے لگے رضی باللہ ربا و بالاسلام دین و محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے اگر موسی بھی آ جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو سیدھے راستے سے بڑھ جاؤ اور اگر فرض عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرے کو پا لیتے تو میری کے علاوہ میری کوئی چار نہیں بنی اسرائیل کا سب سے محسوس نبی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں میری کے علاوہ چار نہیں ہوتا کوئی بھی امام آئے گا موسا سے بڑا نہیں ہو سکتا اب موسا کو بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہوتی تو ایسے ہی حدیث کی موجودگی میں پھر کسی امام کی ضرورت نہیں ہوتی خود اماموں کو حدیث کی ضرورت حدیث کو بڑا ہوتا ہے ایک بات میں نے کہا کہ عبادت کتنی خوشنما کیوں نہ ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طریقے پر نہیں ہے اتباع کے واسطے سے نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے نماز کتنی بڑی عبادت ہے سب سے پہلے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے لیکن اگر نماز سنت کے خلاف ہو دلیل خلاص ہو وعن وعن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ عثمان صلی اللہ علیہ وسلم قال احسب ولو مت متعلا بين سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری في كتاب الصلاه حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا فٹافٹ کر رہا وہ ایک قوم کی ترابی ہے نا بالکل ویسے ہی کر رہا لا یتم رکوع ولا سجود فٹافٹ سجدے کر رہا ہے فٹافٹ رکوع کر رہا ہے فلما قضا صلاه تو جب نماز پوری کی بلا ادھر کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو نماز پڑھا سو نہیں تھا نماز نہیں پڑھی اور میں سمجھتا ہوں بولو متا اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تم مر گیا تو متا نہ تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام فتیلا مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قرى الغمام فصام الناس ثم تاب قدم من ماء فرفعوا حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة رواه مسلم في كتاب الصيام حضرت امام مسلم حديث پاک کتاب الصيام کے اندر لائے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے سنائی ہجری کے اندر دس ہزار قدوسیوں کو لے کر کے روانہ ہوئے سب روزے سے رمضان کا مہینہ قرآن رومین جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا تمام لوگ روزے سے تھے فسام الناس تمام لوگ روزے سے گرمی کا موسم تھا آپ نے پانی کا پیارا بنایا پانی کا پیارا منانے کے بعد آپ نے پانی کے پیارے کو اوپر اٹھایا فرافا حتی نظر الناس سے تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ پانی کا بھرا ہوا پیارا آپ کے آنکھوں میں تم مشہور آپ نے پانی پی لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی نے روزہ توڑ دیا ہے تمام لوگوں نے روزہ توڑ دیا تم مکیل رہو بات بتا کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول سب لوگوں نے روزہ توڑ دیا ہے آپ کو دیکھ کر کے لیکن کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں آپ نے فرمایا بلائی کرو سات بلائی کرو سات ایسے لوگ نافرمان ہیں ایسے لوگ نافرمان اللہ اکبر رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا روز گناہ کر رہے تھے روزہ ہی تو رکھ رہے تھے کتنی بڑی بات ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرے علاج گناہ ہو گئی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی عبادت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں نہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی عبادت گناہ بن جاتی ہے اسیان بن جاتی ہے اسیان بن جاتی ہے حج کتنی بڑی عبادت حج اس سلسلے میں ایک روایت ملا دو فان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاذ يستلم الاركان كلها فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمن تستلم هاتين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال ليس شيء من البيت محجورا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواه احمد في مسنده ये يعني रिवायत مسند أحمد में ऐसी मौजूद है हजरत इब्न अब्बास से हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत अमीर उमाविया खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं خانے کعبہ کا طواف کرنے کے بعد گئے اور تمام ارکان کا استعلام کرنے لگے حضرت ابن عباس نے بلایا کہا کہ لمت استلم هذین رکنین ان دو رکنوں کا استعلام کیوں کرتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی رکن کا استعلام کیا ہے تو کہنے لگے لیس شیء من البیت محجورا خانے کعبہ کی کوئی شے چھوڑنے جیسی نہیں ہے خانہ کعبہ کی ہر شے محترم ہے لہذا استعلام کر سکتے ہیں دیکھیں نقل کے مقابلے میں عقل لائے حضرت امیر معاویہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لا کر کھڑا کر دیا تھا میں غلطی پر تھا اپنی غلطی میں تسلیم کرتا ہوں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن کا استعلام کیا یہ دو رکنوں کا استعلام کر رہے تھے حضرت کی نمبا سن کو روک حضرت کی نمبا سن کو بڑی سے بڑی عبادت ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں نہ ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو چاہے کوئی بڑی سی بڑی عبادت کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر کام اتباع رسم کی روشنی کریں